کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپن جانوہے کو بھولتے ہو حالان کہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہ ہو